احمد اور ابو داود میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے بہتر جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا اور ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے ان میں یہ بدعات اس طرح سرائیت کر جائیں گی جس طرح باول کتے کا اثر کٹے ہوئے شخص کے رگ و ریشے میں سرائیت کر جاتا ہے مشکات المساوی حدیث نمبر ایک سو بہتر